جدھر جدھر دے مدینے کا سجدے ساپ سب نظر آقا جدھر دیکھو مدینہ

شاہ امم ہو جدھر دے جدھر دیکھو دے جدھر دے میرے میرے مدینے میں بلا دو بلا دو میرے دو بلا دو میرے آدینے میں بلا دو میں بلا دو میرے مدین میں بلا دو بلا دو میرے پھر مجھے چاہے بہروں پر مدینے میں بنا لو پھر مجھے چاہے بہروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کو جانا میں غریب چاچ سینا چا ارادے کاش مجھ کو شوقی گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ تی امان مدینے جانے والو مدینے جانے والو مدینے جانے والو جاؤ جاؤ تی اللہ مدینے جانے والو مدینے جانے والو مدینے جانے والو جاؤ جاؤ پی اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ پی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں میرے بلا دو بلا دو میرے بلا لو شہر مدینہ یہ جل کا ہم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں تو پان چاہ رہا ہے سہنا دشمن یہ جدائی میری وہ در تک رسائی نہیں بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے میرے مدینے میں گنا دو گنا دو میرے حسن مل جائے پھر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا اسم مل جائے اسم مل جائے کر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہوں تمہارے در سر بہت دور ہو گئے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم آقا تمہارے در سے بہت دور ہو گئے جو حکم ہو تم مدینے میں گھومنے آئے تیار پاک کی دیوار چومنے آئے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریب دو رخصت شاہ مدینے پھر مدینے کی جانب چلے قافلے پھر مدینے کی جانب چلے پے پھر میری بے قراری کے تین گئے میرے لو گلا لو الہی روزہ البشر پر میں مگر جاؤں الہی روزہ البشر پر میں جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا تو ایک سجدہ کروں ایسا تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں میں چاہتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں میں چاہتے آخرت کا نہ چاہتے آخرت کا اس سامان کر جاؤں کہ کیرن جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کہ کیرن جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کبھی روزے سے ممبر پر کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کبھی روزے کبھی روزے سے نمبر تک کبھی کبھی سے روزے جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کبھی روزے سے دن تک کبھی ممبر سے روزے کبھی روزے سے نمبر تک کبھی ممبر ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ دو گناہ دو سجدے لٹا کر ان کے کوچے جبی میں عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے کبھی ہم گنبدے خزرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اٹھا کر ان کے کوچے میں نگاہیں بار بار بری اٹھا کر ان کے کوچے میں کسی سورت یہاں پر اب ہمارا جی ان کے کو اللہ اللہ کرم کرم رب یا رسول رب یا رسول اللہ میرے میرا متی بلا لو گیا متیے میں لو کرم اب مہا کسم ہوا رسولے مہا کسم ہو چھری ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو جدھر دیکھو میرا مدینہ بنا دو بنا دو میرا سی مدینہ تم رے ہو کم جینا مدینہ مدینہ مدینہ میتا متی نا وتی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 کتارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ راشک کی آنکھوں کا مدینہ پہاڑوں پہ بھی حسن کانٹے بھی دل کش ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ خود خدا گے قیامت میں بائے مانگو خدا قیامت میں نیا مانگو لگائیں گے دیوان نارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ پتی پتی پر ہے عجب رنگ رنگ پر ہے عجب رنگ رنگ پر ہے مدینہ کے سب نتے ہیں سارے مدینہ کے سب جن نتے ہیں سارے مدینہ لگے گل جمنا سکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے پارے مدینہ مرادے دلے پل کلے دے نوادے مرادے دلے بل کلے دے نوادے الہی دکھا دے بہارے مدینہ مدینہ مدینہ چلو مل کے چلتے سوے بدی وا چلو بل کے چلے سوے بدیلا تصویر چلے تصور میں چلتے تصور میں چلتے سوئے مدینہ پہنچ جائیں گے ارشا اللہ مدینہ پہنچ جا شو جا رہا ہے سینا پہنچ جائیں گے انشاء اللہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ کہ اب آیا جی ساحل لبائے کم کا چلیں گے مدینہ میں میم کے بیچا چڑھ ممکے بیچا رو گے بیچا کے نستا مجھے ہو پیتا پتیتا پتیتا پتیتا پدینا یہاں پیار کاپا وہاں سچ کو بد یہاں پیار پا سب گو یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ کہاں کہاں روتا ہے جنت کی خاطر کہاں ہوتا ہے جنت کی خاطر رولا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 چکا ظلمت دل وہ سائے سنگے خاک پوسی مدینہ کبھی رتبہ دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ سن سے تو گلے لگے نکالے ارمان ادب و شوق کا یا باہم لچنا دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے گلا بس بس محبوب کے پردے کا بھی جلوا دیکھو زیر مزاج ملے خوب کرم کے چھینٹے ابرے رحمت کا یہاں زور برسنا دے جمعہ کعبہ تھا عید عبادت کے لیے مجرموں آؤ یہاں عید دو شمبا دیکھو رقص بسمل کی بہاریں تم میں دیکھی دل خونا بش کا بھی تڑپنا دیکھو مہر مادر کا مزاج دیتی کیا گوش حکیم جن پہ ماں باپ پتا یا کرم ان کا دیکھو کر چکی کپا کا با نظر پرواز تو اب خام کے خاک کے والا دیکھو پروانا ہرا کرتے تھے کس شمع کے گرد اپنی اس شما کو پروانا تھا دیکھو رات کا سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ میرا سلا مدینہ تم بنا دو شاہ اتار پر اب تو کرم ہو جدھر